سفیان سوری نے قیس بن مسلم سے انہوں انہوں نے نے بن شہاب سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مکے سے باہر وادی بتھا میں سواریاں بٹھائے ہوئے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے آپ نے پوچھا تم نے کون سا تلبیہ پکارا یعنی حج کا عمرے کا یا دونوں کا میں نے عرض کی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا تلبیہ پکارا آپ نے فرمایا کوئی قربانی بھی ساتھ لائے ہو میں نے عرض کی جی نہیں آپ نے فرمایا بیت اللہ اور صفا مروا کا طواف کرو اور احرام کھول لو حکم پا کر میں نے بیت اللہ اور صفا مروا کا طواف کیا اور احرام کھول دیا پھر میں اپنے قوم کی ایک خاتون کے پاس آیا اس نے کنگھی کر کے جوئیں صاف کی اور میرا سر دھو دیا میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں اسی حج تمتو یا حج کے مہینے میں حج سے پہلے مستقل عمرے کا فتویٰ کرتا تھا اسی طرح ایک مرتبہ میں خلافت عمر کے دوران میں حج کے دنوں میں کھڑا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے مناسب کے حج کے بارے میں کیا نیا فرمان جاری کیا ہے میں نے کہا لوگو جسے ہم نے حج کے بارے میں کوئی فتویٰ دیا ہو وہ اس پر عمل کرنے میں توقف کرے ابھی امیر المومنین تمہارے پاس آیا ہی چاہتے ہیں انہیں کی پیروی کرنا جب وہ پہنچے میں نے عرض کی اے امیر المومنین یہ آپ نے حج کے متعلق کیا نیا فرمان جاری کر دیا ہے کہ کوئی حج تمتو ادا نہ کرے انہوں نے فرمایا اگر ہم اللہ کی کتاب کو ماخذ بنائیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور تم اللہ کے لیے حج و عمرہ پورا کرو اور اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیں تو بلا شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہ کھولا یہاں تک کہ لائے گئے قربانی کے جانور قربان کر دیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو انسٹھ